آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے